حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے زندگی بھر کے لیے کوئی عطیہ دیا گیا تو یہ اس کا اور اس کے وارثوں کا ہوا اس عطیہ کے وارث وہی ہوں گے جو اس کی اولاد میں سے اس کے وارث ہوں گے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکاون